ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد و اسحابی و ازواجی و بارک وسلم حضرات اساتذہ اعظام مہمانان کرام طلبہ عزیز اللہ کا کرم رہا اس کا فضل رہا بغیر اس کے فضل کے بغیر اس کی عنایتوں کے بغیر اس کے کرم کے کچھ ہو ہی نہیں سکتا یہ پروگرام جو طلبہ کرام نے پیش کیا نہایت کامیاب طریقے سے اپنی تکمیل کو پہنچ گیا سب شرکا نے بہترین تقریریں کی اور اللہ نے انسان کو جو خوبیاں دی جو صفات دی ہیں ان میں یہ قوت لسانی اور اپنے اندر کے جذبات کو الفاظ کے طالب پہنا پہنا کر لوگوں کے کانوں تک پہنچانا ان کے دل دماغ کو ٹکولنا آج تو اسی کا دور ہے اخبار پڑھیے آپ روزانہ فلان منسٹر نے ایک بیان دیا پورے ملک میں ہنگامہ ہے دوسرے صاحب نے اس کے خلاف بیان دیا اس پر ہنگامہ ہے تو بیانوں کی ہنگامہ آرائی کا دور ہے اور جو لوگ زیادہ لائٹ میں آنا چاہتے ہیں وہ ہنگامہ خیز بیان دیتے ہیں تاکہ خوب لوگوں کے اندر چرچا ہو جائے اور خوب ان کا ذکر ہو جائے سب سے زیادہ واحد بیان اس وقت امریکہ میں الیکشن کے سلسلے میں آئندہ جو صدر آنے والا ہے وہ دے رہا ہے روزانہ زہریلا بیان دینا کیوں کسی سے خلفشار انتشار لوگوں میں چرچا ہوتا ہے اللہ تعالی نے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا ہے کہ جس کے اندر اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا اپنی خوبیوں کے اندر اعتدال پیدا کرنا اور بات لوگوں کے سامنے اس طرح سے پیش کرنا کہ سامنے والا بات سمجھ بھی جائے کوئی انتشار بھی نہ ہو خلفشار بھی نہ ہو مدرسوں میں جو انجمنیں ہیں ان میں اصل میں ہم جو دین سیکھ رہے ہیں اور دین کی باتیں جو پڑھ رہے ہیں پھر آگے بڑھیں گے تفسیر پڑھیں گے حدیثیں آئیں گی اس کی شروحات آئیں گی یہ لوگوں تک پہنچانا ہے لیکن ہم لوگوں تک یہ بات کیسے پہنچائیں گے اس کا طریقہ سکھاتے ہیں یہ طریقہ آپ کیسے سیکھیں گے اپنے اساتذہ سے سیکھنا ہے اساتذہ روزانہ کیسا بیان دیتے ہیں ہمیں عوام کے سامنے اس طرح سے بات کرنا ہے ایسے موضوعات جس سے عام طور پر جھگڑے اور الفشار اور اختلافات پیدا ہوتے ہیں اس سے آدمی کو بچنا ہے میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ دنیا میں فرقے بہت ہیں کتنے فرقوں کے خلاف آپ لڑیں گے نام لینا بھی مناسب نہیں ہے تو اگر آپ یہ فرقہ بندی کی باتیں کرتے رہیں گے یہی اختلاف کی باتیں کرتے رہیں گے امت کو ملے گا کچھ نہیں ایسے مقررین بھی ہے دنیا میں جو ہر وقت بس یہ اختلاف کی بات کرتے ہیں تو اس سے لوگوں کی زندگی عملی نہیں بنتی بات ایسی ہونی چاہیے کہ جب اٹھ کر آدمی جائے تو اپنے دامن میں جھانکے کہ مجھے کچھ ہیرے کام کے مل گئے مجھے کچھ عمل کی چیزیں مل گئی ہے میں اپنی زندگی میں اس کو عملی جامہ پہنا سکوں گا جیسے ابھی بچوں نے تقریریں کی ہماری غفلتوں کو دور کرنے کا ہمیں چوکن نہ رہنے کا موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کا یہ تمام خیال ہم لے کر جا رہے ہیں ہمارے ذہنوں کے اندر مرکوز ہو گئی یہ چیز کہ آج مقررین نے یہ یہ باتیں ہم کو عمل کی کہی ہے آدمی چوک جائے جھگڑے والے بیان سے کچھ نہیں ہوتا لوگ جاتے ہیں تو پارٹیاں بن جاتی ہیں بلکہ بات ختم ہوتے ہوتے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے تو میرے والد صاحب فرماتے تھے ابھی کرنے کے کام بہت ہیں ہم اگر بہت گہری گہری اور بہت ڈیپ کے اندر جا کر کرنے والی باتیں کریں گے تو یہ بیچاری امت چوری رہ جائے گی آج عمل کی بہت کمی ہے اور دعوت دینا ہے امت کو تو عمل کی دینا ہے اور آپ کو خطیب بننا ہے تو دائی کی حیثیت سے بننا ہے دین کا خادم بننا ہے بہت بڑا دھورن دھر شولہ بیان مقرری بننا ہے ہاں بات اچھی طرح سے آپ پیش کر سکیں سادہ طریقہ ہو لیکن آپ بات بہترین طریقے پر سامنے والے کو پہنچا دیں اور اپنی یہ ذمہ داری پوری کر دیں سب سے بڑا کام ہے اور اس سے فائدہ ہوتا ہے اگر آپ بڑی بڑی باتیں کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ اٹھ جائیں گے اور یوں کہیں گے کہ مولانا نے بہت بڑی بڑی باتیں پھینکی فائدہ کچھ ہوا نہیں بہت تین تین کی نقطے بھی بیان کیے لیکن یہ نقطوں سے بھی لوگوں کو زیادہ فائدہ نہیں ہوتا اب سوال ہے کہ پھر کیسے بیان کیا جائے اختلافی بیان مت کرو کیوں کہ امت میں پہلے سے اختلاف ہے ہی اور حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے حضور میں دعا کی سرکار نے کہ اللہ میری امت جو ہے پوری کے پوری ایک ہی مرتبہ عذاب سے تباہ نہ ہو جائے اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا پھر دعا فرمائی سرکار نے کہ اللہ میری امت میں مسخ نہ ہو ان کی تمام کی شکلیں اچانک بدل دی جائے اللہ ایسا نہ ہو اللہ نے فرمایا یہ بھی منظور ہے پھر سرکار نے دعا فرمائی اے اللہ میری امت میں اختلاف نہ ہو جواب ملا کہ یہ قبول نہیں ہے اختلاف رہے گا اس لیے اب ہم کتنی بھی اتحاد کی زوردار تقریر کر لیں لیکن اختلاف ختم نہیں ہوگا کیوں کیونکہ یہ تو پہلے سے اس امت کے اندر چلی آنے والی چیز ہے اور سرکار کی دعا اتحاد ملت کے سلسلے میں کہ بالکل فرقہ کوئی نہ رہے اور کوئی اختلاف نہ رہے یہ قبول نہیں کی گئی ہے اس لیے میں نے تو بہت سے اسٹیج دیکھے تو تحفظ ملت کا بہت بڑا بورڈ لگایا ہے اور اسٹیج پر بڑے بڑے علماء ہیں اور مجمع جو ہے سماتا نہیں ہے اور علماء اتحاد کی بڑی لمبی جو ہے فہرست لے کر تقریر کر رہے ہیں اس میں دو علماء وہیں لڑ رہے ہیں کہ تم نے یوں کیوں کہا انہوں نے کہا تم نے یوں کیوں کہا تو اتحاد کی دعوت میں بھی اختلاف ہے معلوم ہوا بھائی یہ اختلاف اپنی جگہ رہے لیکن امت کو آج نماز سے کوئی لینا دینا نہیں کتنے لوگ بیچارے روزوں سے واقف نہیں ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو وضو کا طریقہ بھی نہیں آتا اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو غسل کے فرائض تک معلوم نہیں ہے اب ہم لوگ بہت گہری گہری بحث کرتے ہیں اور سطح ہماری یہ ہے کہ جو بیزک مسائل ہیں اس سے بھی ہم لوگ ناواقف ہیں اس لیے علماء کو چاہیے کہ سبجیکٹ بہت ہیں امت کو سمجھانے کے ان کو دین کی طرف لانے کے غفلتوں سے نکالنے کے ان کے اندر بیداری پیدا کرنے کے وہ تمام چیزیں کرنے کی ضرورت ہے کیوں اس بنا پر کہ ہمارے لیے رول ماڈل نمونہ اگر کوئی ہے کہ ہم کیسے مقرر ہوں یا ہم کیسے دائی ہوں تو ہمارے سامنے سرکار کا نمونہ موجود ہے فی رسول اس وطن حسنہ تمہارے لیے رسول کی زندگی میں نمونہ ہے تو آپ نے کیسا بیان دیا ہے آپ کا بیان ایسا ہوتا تھا کہ کوئی بھی اللہ کا بندہ ایسا نہیں کہ جو یوں کہے کہ سرکار کی بات تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئی دوسری بات جو مضمون اہم ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مضمون کو مقرر بیان کرتے ہیں دو مرتبہ تین مرتبہ ضرورت پڑتی ہے تو بیان فرماتے ہیں مقرر یہ نہ سوچے کہ بھائی میری شان خراب ہو جائے گی ایک چیز کو تین مرتبہ کیسے بیان کیا جائے تو فرماتے ہیں یہ مت دیکھو کہ تمہاری شان خراب ہوگی تمہارے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی رعایت کرو ان کی ضرورتوں کا خیال رکھو اور تم ماخوذ ہو اللہ کے یہاں تمہاری پکڑ ہونے والی ہے سوال ہونے والا ہے تم سے کہ تم کو امت نے بٹھایا تھا اور بیٹ بٹھا کر یہ چاہا تھا کہ تم سے کچھ لے تم نے کیا دیا تم نے وقت ضائع کیا کتنے گھنٹوں تک امت کو بٹھا رکھا کوئی فائدہ تم نے نہیں پہنچایا اب ہمارے مقررین کیسے رہے حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ تقریریں جن لوگوں نے سنی ہے انہوں نے سنی ہے تو بیٹھ کر بہت جوش میں بات نہیں کرتے تھے کیونکہ بہت جوش کے اندر آدمی جب بات کرتا ہے تو جلدی تھک جاتا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ بہت تیز تقریر کرنے سے آدمی زہول کا شکار ہو جاتا ہے تیسرا یہ ہے کہ جو مجمع ہے وہ بھی اشارہ پریشان ہوتا ہے کہ اتنا تیز بول رہے ہیں کہ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے چوتھا تیز بولنے میں سب سے لسانی ہو جاتی ہے اور اگر آہستہ آہستہ تقریر کرنے والے سرکار ایسی تقریر کرتے تھے اتنا اطمینان سے تقریر کرتے تھے کہ اگر کوئی حضور کے حروف اور الفاظ کو گننا چاہے گن سکتا تھا اتنا اطمینان سے سرکار کا بیان ہوتا تھا کیونکہ مقصود ہے سامنے والے کو بات کا سمجھانا اپنی علمیت بتانا یہ مقصد نہیں ہے حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ علم جو ہوتا ہے وہ بحث و مباحثے کے لیے نہیں ہے علم تو اس لیے ہے کہ خود آدمی اس پر عمل کرے اور کسی طریقے سے دوسروں کو عمل کی دعوت دے علم اس لیے ہوتا ہے علم نہ مناظروں کے لیے ہے اور نہ علم زبردستی بحثہ بحثی کرنے کے لیے اس لیے میں نے آپ کے سامنے جو آیت کی اس میں سرکار کا انداز کیا ہے وہ ذرا قرآن میں ڈھونڈو نبیوں کی تقریریں کیسی رہی حضرت نو علیہ السلام کی تقریر قرآن کریم میں ذکر فرمائی حضرت صالح علیہ السلام کی تقریر قرآن کریم کے اندر بیان ہوئی حضرت حود علیہ السلام کی تقریر قرآن کریم کے اندر موجود ہے اور حدیثیں جو ہیں نا وہ سب سرکار کے بیانات ہیں یہ ہے سرکار کا طریقہ بیان کرنے کا اور یہ ہے انداز کہ لوگوں کے سامنے اس طرح سے دین کی بات کو پیش کرنا ہے نوساری میں حضرت حکیم الاسلام نے ایک مرتبہ خطبہ پڑھا خطبہ پڑھ لینے کے بعد روک گئے تھوڑی دیر کے بعد دوسری مرتبہ خطبہ پڑھا پڑا پھر روک گئے تیسری مرتبہ خطبہ پڑھا پڑا اور حضرت لمبا خطبہ پڑھتے تھے تیسری مرتبہ کو پڑھا اور خطبہ پڑھنے کے بعد دعا کر لی ارے حضرت بیان نہیں فرمایا فرمایا آج طبیعت میں کوئی مضمون وارد نہیں ہو رہا ہے کوئی چیز رکاوٹ بن رہی ہے حضرت عبداز مولانا اشرف علی صاحب خانوی رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ ایک جگہ بیان کرنے کے لیے جانے والے تھے تو راستے میں خوب سوچا پہلے یہ آیت پڑھوں گا پھر یہ حدیث پڑھوں گا پھر یہ آیت سے یوں استدلال پھر حدیث سے یوں دلیل پھر اس کی دلیل میں یہ حدیث پھر آیت کے اندر وہ دلیل پورا خاکہ تیار کر کے پھر مجمے کے سامنے کھڑے ہوئے اب جب تقریر شروع کی تو بالکل بند زبان چلتی نہیں اور وہ جو دلائل تھے وہ بالکل حمام منصورہ ہو گئے کوئی بھی مضمون نہیں آ رہا ہے اب سوچ رہے ہیں اللہ کیا ہوا ایسا میں اتنی تیار کر کے تقریر لایا تھا اور کچھ نہیں بول پا رہا ہوں خیر تقریر تو ختم کر دی حضرت نے اور یہ اللہ والوں کا کام ہوتا ہے کہ فوراً رجوع کرتے ہیں اللہ کی طرف بھائی یہ تقریر کے اندر پہلے اللہ سے مانگو خالی زور خطابت کافی نہیں ہے زور علم کافی نہیں ہے زور دعا بھی چاہیے اللہ سے مانگنا بھی پڑتا ہے تو اللہ تعالی باتوں کے اندر اثر پیدا فرماتے ہیں ایک جگہ ایک بڑے عالم تھے اور وہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد ایک گھنٹے کے لیے تفسیر فرماتے تھے اب تفسیر بالکل سادہ اور قرآن شریف پڑھتے تھے ترجمہ کرتے جاتے تھے چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھتے جاتے تھے اور لوگوں کے اوپر اس کا بڑا اثر کوئی رو رہا ہے کوئی آہیں بھر رہا ہے سر گلا رہے ہیں لوگ تو وہاں نوجوان علماء بھی بیٹھے تھے روزانہ آتے ہوں گے ایک دن ایک نوجوان عالم نے سوال کیا کہ حضرت تقریر ہم بھی کرتے ہیں تفسیر ہم بھی بیان کرتے ہیں اور نقطے بھی روزانہ تھوڑا تھوڑا کے نقطے بھی بیان کرتے ہیں لیکن آپ کی تقریر میں لوگ جھومتے ہیں ہماری تقریر میں اونگتے ہیں آخر کیا وجہ ہے کیوں ایسا ہوتا ہے بیٹا تیرا علم بہت بڑا ہے میرے پاس اتنا بڑا علم نہیں ہے حضرت علم بڑا نہیں ہے تو لوگ اتنا اثر کیوں لیتے ہیں اور میں بیٹا یہ راز کی بات ہے میں نہیں بتانا چاہتا اب انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں حضرت آج تو آپ کو بتانا ہی پڑے گا کہ آپ کی تفسیر میں اتنی تاثیر کیوں ہے آپ نے دیکھا اللہ والے ساتھ بیان کرتے ہیں کتنا لوگ متوجہ ہوتے ہیں غور سے سنتے ہیں جملے یاد کر لیتے ہیں اپنی زندگیوں میں اتار لیتے ہیں اللہ والوں کے یہاں کیا ہوتا ہے تقریر بھی نہیں ہوتی کتاب میں دیکھ کے پڑھ رہے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ اتنی تاثیر کہاں سے ڈالتا ہے انہوں نے کہا بیٹا صبح میں ایک رکو کی تفسیر کرتا ہوں اس سے پہلے دس پارے قرآن کے پڑھتا ہوں یہ دس پاروں کا نتیجہ ہے یہ جو تو اثر دیکھتا ہے نا میری تقریر میں یہ تو دس پارے پہلے پڑے ہوئے ہیں اس کی تاثیر ہے رات کو روتا ہوں تب جا کر کے اس کا اثر ہی آتا ہے ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمت اللہ علیہ سے میں نے پوچھا تھا حضرت آپ تقریر کرتے ہیں تو کس طرح سے شروع کرتے ہیں انداز کیا رہتا ہے آپ کا فرمایا کہ پہلے تو میں فرض نمازوں کے بعد مستقل دو رکعت پڑھتا ہوں اور دو رکعت پڑھ کر پھر اللہ کے حضور میں رجوع کرتا ہوں اور رجوع کر کے یہ کہتا ہوں کہ اللہ یہ سامنے بہت بڑا مجمع بیٹھا ہوگا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مجھے کچھ آتا ہے لیکن اللہ تو جانتا ہے مجھے کچھ نہیں آتا اب اے اللہ میرے بیان میں وہ باتیں کہلوا دے جو لوگوں کے لیے فائدے کی ہیں اللہ میں اس طرح نہ بیٹھوں کہ وقت ضائع ہو رہا ہو لوگوں کو کوئی فائدہ نہ ہو رہا ہو اور میں کس سے کہانیاں سنا رہا ہوں اور اپنا وقت جو ہے وہ گزار کر کے وقت کانٹا آیا بارہ پر تو ختم کر دوں ایسا نہ کہیں معلوم ہوا کہ تقریر سے پہلے دو رکعتیں پڑھنا اور اللہ کے دربار میں رجوع کرنا حضرت خانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے حضور میں رجوع کیا دو رکعتیں پڑھی بہت رویا اے اللہ آج کون سی خطا ہو گئی کہ جس کی وجہ سے میرے بیان میں وہ تیزی نہیں آئی کیا ہوا ادھر سے جواب آیا کہ تم یوں سمجھتے ہو کہ تم کو کمال حاصل ہے تمہارے پاس کوئی کمال نہیں ہے یہ ہمارا فضل ہے یہ ہمارا کرم ہے کہ ہم تم سے بلوا رہے ہیں تو تم نے معاملہ ہمارے اوپر نہیں چھوڑا یوں نہیں کہا کہ اللہ تو کہلوائے گا وہ کہوں گا تم نے یوں کہا میں یوں کہوں گا میں یوں کہوں گا ہم نے تمہاری میں کو ختم کر دیا میں سے کام نہیں چلتا اللہ جس سے چاہتے ہیں وہ کام لے لیتے ہیں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ چھوٹا قد زبان میں لکنت لیکن کام دیکھو پورے عالم کے اندر پھیلا ہے کام اخلاص کی برکت ہے راتوں کو رونے کی برکت ہے اندر کی کڑن اندر کے دکھ کی برکت ہے خالی شاندار لباس پہن کر تقریر سے کام نہیں چل رہا ہے ایک مرتبہ علی گڑھ یونیورسٹی گئے علی گڑھ یونیورسٹی میں ایک دیہاتی میواتی کو ساتھ لے گئے اور بڑے بڑے پروفیسر سامنے بیٹھے ہیں میواتی کو کھڑا کیا یہ حضرات ایسے اپنے آپ کو مٹائے ہیں کہ بڑے لوگوں کے سامنے میں تقریر کروں گا پوجا تقریر کرے نہیں میواتی کو کھڑا کیا ارے وہ تو بےچارا عالم بھی نہیں ہے اس کو کھڑا کیا بھائی ذرا دین کی بات سمجھاؤ حضرت مجھے تو کچھ آتا نہیں فرمایا جس کو نہیں آتا اس کو ہی بولنا جس کو آتا ہے اس کا کام نہیں جس کو نہیں آتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی مدد حدیث میں ہے کہ جو عہدے مانگتا ہے سرکار نے فرمایا ہم اس کو عہدہ نہیں دیتے اور جو نہیں مانگتا ہے ان کو دیتے ہیں ابو مساشری گئے تھے کسی کو لے کر کہ حضرت یہ آیا ہے پھر یہ کیوں آیا ہے حضرت مجھے یمن کا گورنر بنائیے تو سرکار نے کہا مجھے تو نہیں بناؤں گا لیکن ابو مساشری سے کہا تم تیار ہو جاؤ تم کو بناتا ہوں لیکن حضرت مجھے نہیں بننا ہے تو نہیں بننا ہے اسی لیے بناتا ہوں حضرت مجھے نہیں آتا پر میں اللہ کی مدد تیرے ساتھ آئے گی جو دعویٰ کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی اور جو اللہ کی مدد پر اپنے آپ کو چھوڑ دیتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ آتی ہے لہذا میواتی کو کھڑا کر دیا اب اس نے کیا تقریب کی اس نے پروفیسر اور بڑے بڑے اسٹوڈنٹ جو تھے ان کے سامنے تقریب کہ دیکھیے حضرت مولانا الیاس صاحب نے ایک پنجرا لگایا ہے اور پنجرا اس لیے لگایا کہ اس کے اندر اچھے اچھے بلبل آئے تو بلبل تو آئے نہیں ہم جیسے الو آئے تو اب بلبلیں تو سامنے بیٹھی ہے اور پنجرا خالی پڑا ہوا ہے کہتے لوگ کھڑے ہو کر نام لکھا رہے ہیں اللہ والوں کی بات کو سمجھ لینا یہ بھی ایک کام ہوتا ہے ایک مرتبہ تقریر کی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے مرکز والی بنگلے والی مسجد نے تو علی گڑھ کے بڑے بڑے پروفیسر بھی موجود تھے اور عجیب عجیب باتیں بیان کی بھائی روحانیت کی باتیں عجیب ہوتی ہیں پروفیسر سب سمجھ رہے تھے پڑھے لکھے لوگ تھے لیکن اس میں ایک بہت بڑا سب میواتیوں کا بھی تھا ان کے سمجھنے کا انداز اور ہوتا ہے جب بیان پورا ہو گیا تو وہ بڑے لوگ آئے حضرت کے پاس مجلس میں آ کر بیٹھے حضرت آپ نے جو علمی بیان دیا اور عالمی پیمانے کا آپ نے بیان دیا اس کو ہم تو سمجھے ہیں لیکن یہ جو میواتی بالکل ان پڑھ ہیں انہوں نے کیا سمجھا ہوگا کہ تم کو دیکھنا ہے کہ انہوں نے کیا سمجھا ہے کہاں ہاں دیکھنا ہے تو میں وہاں سے جنہوں نے میرا بیان سنا ہے وہ دو چار میواتیوں کو بلاؤ بلایا ان کو بھائی تم کو میرا بیان سمجھ آیا کیا کہا ہاں آپ کا تو بیان بڑا سمجھ میں آتا ہے کیا سمجھے آپ کہ بس یہ سمجھ میں آیا کہ چار مہینے اللہ کے راستے میں جانا ہے اور ایک سال اللہ کے راستے میں نکلنا ہے تو مولانا صاحب نے فرمایا پروفیسروں سے کہ یہ بات تمہیں سمجھ میں آئی جو ان کو سمجھ میں آئی میں تو یہی سمجھانا چاہتا تھا جو یہ سمجھے ہیں جو تم نہیں سمجھے تو سمجھنے والوں کا بھی فرق ہوتا ہے تو بات یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت اتنے بڑے درجے کے مقرر اگر کوئی مقرر آئے اور خود اگر ختم کر دے تو پہلے تو سیٹ پیچھے ہو جائے گا کہ تیرے کو اتنا کھلایا اور تو نے بیان کیوں نہیں کیا پیسے میرے سر پڑے تیرے کو بلایا ٹکٹ کا خرچہ دیا اتنی آؤ بھگت کیا اتنا ہدیا توحفہ اور خود پڑھ کے ختم کر دیا تو یہ حضرات جو ہیں اخلاص کے پیکر تھے سے کوئی مضمون نکل کر آئے زبردستی بات بناتے نہیں تقریریں تکلف سے نہیں ہوتی اور شدید تکلف الفاظ ادھر ادھر کے لانے سے بھی گڑبڑ ہو جاتی ڈابیل کے اندر ایک واقعہ پیش آیا تھا کسی زمانے میں کہ وہ جو تمام لوگوں کو دعوت دے رہے تھے جیسے ابھی اپنے بچے نے بھی یہاں سب کو دعوت دی فلان تقریر کریں گے وہ تقریر کریں گے تو اخیر میں جو مقرر آنے والے تھے ان کو انہوں نے دعوت دیتے ہوئے ایک جملہ تھا کہ اب بھائی سنبھل کر بیٹھ جاؤ ہمارے مہمان خصوصی کا بیان ہے میں دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور سما خراشی فرمائیں لیجئے یہ جملہ کا تو بڑی گڑبڑ ہو جاتی ہے کسی جگہ سن لینے سے بھی بات سمجھ میں نہیں آتی ہر جملے کا ہر لفظ کا استعمال ہر آدمی کا کام نہیں ایک صاحب جو تھے وہ ایک بزرگ کے یہاں انہوں نے سنا کہ اب میں مرخص ہونا چاہتا ہوں حضرت میں بس آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں تو اس کے لیے انہوں نے اچھا لفظ استعمال کیا کہ میں حضرات میں مرخص ہوں گا یا یعنی میں رخصت چاہوں گا انہوں نے اس کو یاد کر لیا یاد کرنے کے بعد جب ان کا موقع آیا اٹھ کر جانے کا تو انہوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت میں بھی اب مقنس ہونا چاہتا ہوں تو دیکھیے یہ گڑبڑ ہو جاتی ہے تو اس سے یہ پتا چلا کہ بھائی خالی نقل نہیں کرنی چاہیے اپنے سامنے بزرگوں کے نمونے بھی رکھنے چاہیے اور کسی کا انداز بھی رکھنا چاہیے لیکن مضمون اپنا ہونا چاہیے اور مضمون جو ہے نا وہ دو رسالوں تک محدود نہیں ہونا چاہیے بلکہ آپ کا مطالعہ وسیع ہونا چاہیے کتابوں پر آپ کی نظر ہونی چاہیے میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ میں کبھی تقریر کی غرض سے مطالعہ نہیں کرتا میرا مطالعہ عام ہوتا ہے کہیں حدیث بھی دیکھ رہا ہوں اور کہیں قرآن کی تفسیر بھی دیکھ رہا ہوں اور جب ضرورت پڑتی ہے وہ سبق لوگوں کو پڑھا دیتا ہوں بس کچھ آدمی لائٹ لیتا ہے اللہ سے رجوع کرتا ہے اپنے اندر تقوا پیدا کرتا ہے خلوص پیدا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے اور پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے آج سب سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے ایک دور تو وہ تھا کہ پورے گجرات میں خالی دو مقرر نظر آتے تھے دو مقرر ایک میرے والد صاحب ایک مولانا احمد اللہ صاحب بس جہاں گاؤں میں یہ حضرات گئے تو ایک عید کا منظر قائم ہوتا ہے وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں استقبال کر رہے ہیں بیل گاڑوں کے اندر ان کو لایا جاتا تھا بیچارے کیچڑوں میں چل کے میں نے دیکھا میرے والد صاحب نے اوپر تک جو ہے پیجامہ کیا ہوا ہے اور کیچڑ کے اندر چل رہے ہیں بھائی کیا دعوت کے کام کی نسبت سے گئے ہیں اللہ کے دین کی بات پہنچانے کے لیے گئے ہیں اور عالم یہ ہے کہ کیچڑ کے اندر چل رہے ہیں بیل گاڑے میں مولانا احمد اللہ صاحب نے کہا کہ مجھے ایسے بیل گاڑے میں بٹھایا کہ جس میں گیہوں کی بوریاں بھی تھی اور گڑ کے ڈبے بھی تھے اور تیل کے ڈبے بھی تھے کبھی تیل کے ڈبے میرے اوپر آتے تھے کبھی میں تیل کے ڈبے سے جاتا تھا فرماتے اس طرح گرتے پڑتے گاؤں کے اندر جا کر بیان ہوتے لیکن آج آج بھائی اللہ کا کرم ہے دعوت کے کام کی برکت اور یہ چاروں طرف پھیلے ہوئے اداروں کی برکت سے ہر مسجد میں ہر جگہ ہر گاؤں میں کوئی نہ کوئی آپ کو بہترین واس کہنے والا بہترین دین کی بات کرنے والا مل جاتا ہے یہ اداروں کی برکت ہے یہ انجمنوں کے فائدے ہیں بس ہمیں یہ انجمن سے فائدہ اٹھانا ہے آج عوام کو بھی بلایا گیا اور مدرسہ کیا کام کرتا ہے اور یہ بچے بچارے کیا مشکلیں اور کیا مجاہدے اور کیا کوششیں کرتے ہیں کیا کرتے ہیں سال بھر اس کے نمونے آپ حضرات کے سامنے ابھی آئے کیسی تقریریں بچوں نے کی آپ چاہیں بھی تو ایسی تقریر نہیں کر سکتے اساتذہ کی محنت کا نتیجہ ہے اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے اداروں کو ترقیات سے نوازے آج میں نہیں آنا چاہتا تھا لیکن حضرت مولانا انیس صاحب نے بہت زیادہ اصرار کیا کہ نہیں آنا ہی پڑے گا اتنے سالوں کا ریکارڈ ہے تو وہ ریکارڈ کہیں خراب نہ ہو جائے اس لیے جو ہے میری ریکارڈ خراب ہونے کے باوجود مجھے حکم دیا کہ چند منٹوں کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں اللہ تعالیٰ ان بچوں کو جزائے خیر عطا فرمائے اساتذہ کو ذمہ داران کو اور ادارے کو روب ترقی رکھے انہیں گزارشات پر آج کی بات ختم کرنا چاہیں گے واخر الحمد للہ تعالی رب العالمین درود بات پڑھ لیجیے اللہ صلی على سيدنا محمد آل سيدنا محمد وبارک وسلم آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز و یا غفار اللہم انا نسألوک دوام العافیہ اللہم انا نسألوک تمام العافیہ اللہم انا نسألوک الشکر علی العافیہ اللہم انا نسألوک العافیہ فی الدنیا والآخرہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما اے اللہ اس انجمن کو قبول فرما اس اجلاس کو منظور فرما اے اللہ جو شرکا نے حصہ لیا اور جو تقریریں فرمائی اے الہ العالمین ان کو بھی ترقی عطا فرما اور اے اللہ بہت سے طلبا جن میں بھرپور خوبیاں آپ نے رکھی ہے انہوں نے ابھی تقریریں نہیں کی لیکن اے اللہ ان میں بھی وہ صفات ہیں وہ خوبیاں ہیں اے اللہ ان کی خوبیوں پر بھی اجاگر ہونے کے موقع عطا فرما اے اللہ ان کی زندگیوں کو عملی زندگیاں بنا دے اے اللہ بغیر تقریر کے ایسی زندگیاں ان کو عطا فرما کہ ان کو دیکھ کر لوگ اپنی زندگیاں بنانے لگے اور ان کی باتوں میں وہ اثر پیدا فرما کہ جس کی وجہ سے دینی انقلاب برپا ہو جائے اے اللہ ہماری غفلتیں دور ہو جائے اے اللہ ہمیں بیداری والی زندگی عطا فرما اے اللہ یہ تمام طلباء کو علم نافع عطا فرما اے اللہ عمل صالح عطا فرما اے اللہ ادارے کو ترقی عطا فرما اور جو معاونین رات دن ادارے کی چھت کے نیچے پڑنے والوں کے لیے انتظامات کر رہے ہیں اے اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما ان کے اموال میں بھی برکتیں عطا فرما اے اللہ آج طلبا کی صلاحیتوں کو دیکھنے کے لیے اور ان کے بیانات کو سننے کے لیے اور انجمن کو چار چاند لگانے کے لیے اطراف اور اکناف سے جو مہمانان کرام آئے اللہ ان کا آنا قبول فرما وہ اساتذہ جنہوں نے خون جگر دے کر اے اللہ اس ادارے کو روب ترقی کیا ہوا ہے اللہ ان کے بھی علم میں اور عمل میں برکت عطا فرما اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کا فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما طلبا حفظ کر رہے ہیں اللہ ان کے حافظوں کو قوی فرما اللہ کے امتحانات کا زمانہ آنے والا ہے اللہ اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما اے الہ العالمین علم کے ساتھ عمل بھی نصیب فرما تیرے دربار میں رجوع بھی نصیب فرما اے اللہ دعاؤں کا اہتمام بھی نصیب فرما اے اللہ نمازوں کی پابندی بھی نصیب فرما اے اللہ درود استغفار بھی نصیب فرما ذکر اللہ والی زندگی بھی عطا فرما اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی مغفرت فرما جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ جب وقت آخر ہو کلمے والی موت عطا فرما اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پہل منظور فرما رحمتی کا یا ارحم الراحمین